ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضرات کو کرام رفقائے جماعت گرامی قدر بزرگوں عزیز دوستوں اور توحید و سنت کی انجمن کے زی وقار نوجوانوں آج کی یہ جمعہ کی نشست جو عثمان نورین کانفرنس سے معذر ہے تاریخ سال آواز ہے کہ جو مسلمانوں نے اہل سنت کے دل و نگاہ میں حب رسول اور حب جاران رسول کی ایک نئی امنگ پیدا کرے گی آپ حضرات جس جوش ایمانی اور سچے ون ولے سے یہاں دور دراز سے تشریف لائے ہیں وہ یہ آپ پر فخر ہے کچھ حضرات کی طرف سے تلاوت کے لیے پیش نظر میں دلاوت کے بجائے ترجمہ عرض کرنے پر مجبور ہوں اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ دلاوت سننے کے ذوق رکھنے والے حضرات کے لیے کراچی کے حباب نے دو گھنٹے کی دو کیسٹوں میں سورہ رحمان سورہ یاسین سورہ مریم سورہ پاہا تلاوت کر دی ہے جو آپ کو جمعہ کی نماز کے بعد دستیاب ہو سکے گی ایک بنیادی بات ذہن نشین کرنے کے بعد میں سلسلہ گفتگو آگے بڑھاؤں گا وہ بنیادی بات یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ آ رہے ہیں وہ خوش نصیب لوگ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندہ جماعت ہونے کی حیثیت سے قیامت تک کے لیے میں یار حق کو صدا ہوں جیسا کہ مجھ سے پہلے میرا عزیز آپ کے سامنے یہ کہہ رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو اللہ کی وحدانیت اور اس کی الوحیت سمجھائی اور رسول کے بغیر ہم خدا کو نہیں سمجھ سکتے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تک متعارف کرانے کا عملی واسطہ قرآن تھیوری ہے ایک نقطۂ نظر ہے ایک کانسٹیٹیوشن ہے ایک دستور دی جائے تو آپ کے بلب اور ٹیوب لائٹ روشن نہیں ہوتا جہاں اکرام پر اگر یہ دماغ مجرو ہو جائے قرآن سنت کی روشنی آپ تک نہیں پہنچ پائے گی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہے داماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں ہمارے شاندار ماضی نے سلو ریب تک راجتی دو بیٹیاں پیغمبر ایک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عثمان کے نکاح میں آئی حضور کی دو نور نظر حضرت عثمان کے نکاح میں آئی سورین کہلا رہے ہیں دو مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حضرت عثمان کو جنت کی بشارت دی گئی ظلم کہلائے پہلے حبشہ اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی ظلم ہجرتین کہلائے کے قدم پر نشاور ہوئی بالخصوص جیسے اسرا کی تیاری کے موقع پر جب رومیوں انہیں فرزندان اسلام کے خلاف ایک بھرپور اور منظم وار کرنا چاہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے سہن میں اپنے رضاکاروں کو حکم دیا کہ جو خدا تمہیں ہمیشہ جولیاں بھر بھر کے عطا کرتا ہے آج وہی خدا اپنے دین کے لیے تم سے کچھ مانگتا ہاتھ پر اگر کے تو لے لے گیا بات چاہے افواہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرط حاصل ہوا عثمان نے پوری کر دی جنگی تربیت یافتہ گھوڑے پیش کیے اونٹ پیش کیے تدابیر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ان کا ڈھیر لگا دیا اور حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے ایسار سے متاثر ہو کر یہ تبصرہ فرمایا ماں پروایا معمان حاملہباد حاضر جاؤں آج کے بعد میں اعلان کرتا ہوں کہ دنیا کا کوئی کام میرے عثمان کو جنت کے داخلے سے نہیں روک سکے گا تاریخ کا وہ بدبودار رہا مواد گروہی ادبیت کے مارے ہوئے وہ بیمار ذہن رکھنے والے وہ جنہوں نے حضرت عثمان کی کردار خوشی کے لیے جھوٹی روایات کا انبار لگایا ہے میں ان سب روایات اور اس سارے الزامی مواد کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر قربان کر دوں کہ عثمان صرف جنت عثمان یقینی جنتی پھر یہ بھی فرمایا اللہ انی رضی تو ہر عثمان حسن دیہ خدا بندہ میں عثمان پر فرش پہ راضی ہو گیا ہوں تو عرش پہ راضی ہو جا سن چھ ہجری میں سزاؤں کی بات کر رہا اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاسی خدمات اسلامک سوسائٹی کی فاؤنڈیشن میں ان کی انتظامی خدمات اور فتوحات کے سمن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی کامیاب اپنی حکمت عملی تو تاریخ کی یہ وہ حقیقت ہے کوئی باسمیر انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ کفر کے خلاف عیسائیت و یہود کی کمر توڑنے کے لیے پہلی بیڑے کا آغاز حضرت بن سندھوریم کی خلافت میں ہوا سب سے پہلی پہلی جنگ فاتح و قبر حضرت معاویہ کی نگرانی میں لڑی گئی پچاس جنگی مار کے جو پہلی رات سے ہوئے فاتح و قبر کاترے یہودیت و عیسائیت و مناسب حضرت معاویہ اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں ہوئے جن میں کسی ایک مارکے میں بھی حضرت معاویہ کو شکست نہیں ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو سینے سے لگا کر یہ دعا کی تھی کہ خدا بندہ اسے فاتح بنا دے اسے ہادی و مہدی بنا دے اس معاویہ نے جہاں قدم رکھا پتا نہیں اس کے قدم کیوں سب سے پہلا بھی سخن حضرت عثمان بن نورین کے اثار سے ملت اسلامیہ کو ملا یہودی کے قبضے میں تھا تو اس یہودی سے یہ کنواں خرید کر کے میری امت کے لیے وقف کر دے اور جنت میں اس کا بدلہ میرے ہاتھوں سے وصول کرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودی کے منہ مانے دام ادا کر وہ کنواں خرید کر لیا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا کہ وہ کنواں حضرت عثمان نے خرید لیا ہے حضور نے فرمایا اس مجھے خوشی ہوئی کہ وہ کنواں آپ نے خرید کر لیا وہ اب آپ کی ملکیت ہوگا تو میری امت کے لیے آسانی ہو جائے گی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کنواں میں نے خرید تو کر لیا ہے لیکن وہ میری ملکیت نہیں ہے میں اسے اللہ کے راستے پر آپ کی امت کے لیے وقف کرتا ہوں تین اسلام نورین کے حساب سے امت کو تھی مسجد نبوی کی توسیع کے لیے سب سے پہلی زمین حضرت عثمان بن نورین نے خرید کر کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ کے نکاح میں حضرت عثمان کا نثار کام آیا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہر کی رقم کی فراہمی کے لیے سرا بیچنے جا رہے تھے تو حضرت عثمان بن نورین نے وہ ضرح خرید کر دی پیسے دے کر لے کر پھر حضرت علی سے کہا اب پیسے بھی آپ رکھ لیجیے ضر بھی آپ رکھ لیجیے تاکہ فاطمہ بنت رسول اور اپنے دولہا بھائی عثمان ابن عفان کی شادی میں عثمان کا بھی کچھ حصہ شامل ہو جائے میرے ابھی دوست سن چھ ہجری میں جب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم زیارت بیت اللہ کے ارادہ سے مکہ کو عزم فرماتے ہیں مکہ کی طرف سے یہ آئی کہ ہم اسلام کے قائد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کا اتباف نہیں کر رہے ایک روایت میں سترہ سو صحابہ ساتھ تھے ایک روایت میں پندرہ سو صحابہ آپ کے ساتھ تھے اور زیادہ اس پر اتفاق ہے کہ چودہ سو صحابہ آپ کے ساتھ تھے وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا میں تجھے سفیر بنا کے بھیجنا چاہتا ہوں تاکہ تم مکہ والوں سے جا کے کہو کہ ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے ہم صرف اللہ کے گھر کا دباؤ کرنے آئے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا چشمے ماروشن دلے ماشاد اللہ کے رسول میں تو بالکل تیار ہوں لیکن جب میں سب کا پہنچوں گا تو میری بات شروع ہونے سے پہلے لڑائی شروع ہو جائے کہ مجھے تو وہ جانتے میرے تو نام سے وہ گھبراتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات تو تم نے واقعی بہت موضوع کی ہے تو پھر کس کو سفیر بنا کے دے جائے فیصلہ ہوا کہ حضرت عثمان کو بھیجا جائے عثمان سے جود و صفا کی باد سبا جب چلتی تھی تو دشمن بھی دامن بھرتے تھے دوست بھی دامن بھرتے تھے عثمان کی سخاوت کا دورے کرم کسی کو محروم نہیں کرتا مشرقین کو وہ دن اور راتیں نہیں بھولی ہوں گی جب عثمان کے دفتر پر انہیں لکمہ در ملتا تھا شاید نمک حلالی کے جذبے کے تحت وہ عثمان سے ہاتھ نہ اٹھائیں سفیر رسالت بن کر حضرت عثمان رضی اللہ نے مکہ تشریف لائے مکہ والوں سے کہا میرے آقا تم سے لڑنے کے لیے نہیں اللہ کے گھر کا دباؤ کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور میں اپنے قائد کے نمائندہ کی حیثیت سے تمہیں یہ یقین دلانے آتا آیا ہوں کہ میرے قائد پہ کوئی سیاسی عزائم نہیں ان کا یہ خاص پسند دینی سفر لیکن دل کے بیمار کو دینی سفر کو بھی سیاسی سفر ہی سمجھتے انہوں نے پابندی ہائی آپ کیجیے اور چل جائیے کیونکہ آپ کے ہم ممنون ہیں آپ ہمارے مست سے آ گیا کہ میں اپنے قائد کے بغیر بیت اللہ کا تباہ کروں گا تم نے مجھے قبلہ تو دکھا دیا ہے لیکن میرا قبلہ نما تو ادیبیا میں بیٹھا ہوا ہے جب تک وہ میرے آگے نہیں ہوگا میں تباہ کیسے کر سکوں گا حضرت عثمان کے جواب نے مشرقین کو مستحل کیا انہوں نے و غزب کے عالم عثمان بن نورین کو نظر بند کر جن کنگتوں کے پاس دلال و براہیم سے سرمایہ نہیں ہوتا ان کا حربہ یہی ہوتا ہے کہ وہ کسی کو نظر بند کر دیں کسی کو جیل میں بٹھا دیں یہ کچھ دنوں کی پرانی حرکت لپٹ کر آپ نے بیت اللہ سے لپٹ لپٹ کر دعائیں مانگ رہا ہوگا حتیم میں نوازن ادا کر رہا ہوگا حجر اسود کو چوم رہا ہوگا مکان ابراہیم پر نوازن ادا کر رہا ہوگا عثمان بڑا خوش نصیب ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل نہیں مانتا کہ ہمارے بغیر عثمان بیت اللہ کا دباؤ کرنا گوارہ کرنا یہ ہے رضاکار اور کے درمیان کسی وقت کہ دل کی دھڑکنوں میں بھی یگان رکھ اور جب قائد کا رخ کچھ اور ہو رضاکار کا رخ کچھ اور ہو بظاہر وہ اکٹھے نظر آئے لیکن دل نہ ملے تو وہ قیادت نہیں ہوتی حفاظت نہیں ہوتی وہ مداخ کا خوش ہے اصل میں دلوں کا ملاپ کامیابی کب ہے یہ جملہ دن کی گہرائی میں بٹھا اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو انسان مداخ ہے بھی دلوں کا ملا دماغ کا ملا تو کوئی نہ ہوا نہیں کس نے کہا ہے کہ محبت بھی ہوا کرتی ہے دل سے دل بھی ملتے ہیں یہ سب ہوتا ہے لیکن آدمی مشکل سے ملتے ہیں سرکار وسلم اس قبرے کے بعد ایک آواز سنتے ہیں کوئی کہہ رہا تھا کہ عثمان کو شہید کر دیا ہے ہے کہ یہ افواج جان پوچھ کر مشرقین کے محاذ کی طرف سے گئی تھی وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ہلکا انسانت میں ایمان کی اہمیت کتنی تھی حضرت عثمان رضی اللہ کی شہادت کی خبر جب حدیبیہ میں پہنچی سرکار سرکار اللہ علیہ وسلم کی بے قرار ہی نہیں جاتی جو یہ خبر سنتے جاتے ہیں آنکھیں برس رہی ہے زمین پہ غیرت کی سلمتیں سارے پروانے اپنی سما سے گرد جمع ہو گئے آئے ان پروانوں میں سے کوئی ایک بھی تو بیمار نہیں تھا سب صحت مند تھے کسی نے یہ نہیں کہا رسول آپ کا میں غیر کیا کہتا ہے کہ یہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے کسی نے یہ نہیں کہا اس لیے کہ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ الحیو قرآن پاک کو فرمایا اللہ یادم من سما کوئی اجمی فنکار کہے کہ نہیں جانتے ہیں پیغمبر یہ جو پچھلے دنوں سعودی عربیہ نے ایک تقوے پر پابندی لگائی ہوئی اس میں پابندی اس لیے لگائی گئی پابندی اسی لیے لگائی گئی کہ ان میں قرآن کریم کی روح کے خلاف ترجمہ کیا گیا ہے اور جب جس ترجمے میں قرآن کی روح جبہ ہو رہی ہو وہ ترجمہ کسی جبے والے کا ہو کسی موچو والے کا ہو یا داری والے کا ہو برداشت ہوگا پاکستان میں اس کو کیسے نہیں لگے گی یہ چاہے چیخیں یا کس مسائل یا تین ملائیں کیسے نہیں لگے گی جو تصویر قرآن کے حقائق کے خلاف اس پہ پابندی لگنی چاہیے کہ نہیں لگنی چاہیے کریں گے براہین اور بجناات کی باتیں اور سے سنیے لیکن ایک عام اور سادہ لوگ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے گھر میں اور مسجد نبوی میں بیت اللہ میں اور رسول اللہ مسجد نبوی میں قیامت تک گمراہ اور گمراہی نہیں جاتا بہت صداقت کی قسم ہے قیامت تک جب بھی نسل انسانی صداقت کو دیکھنا چاہے گی تو اسے وہی ملے گی صداقت وہیں سے خیر و برکت تقسیم ہوتی ہے پوری دنیا میں وہیں سے روشنیاں تقسیم ہوتی ہیں اجالوں کا برکت وہی ہے تو جن لوگوں کی وہاں آوازیں نہیں ہوتی ان اماموں کے پیچھے وہ ملت اسلامیہ کے نمائندہ کیسے ہو سکتے میں نے تو سر میں جن دوستوں کو دوست دوستوں کو مناظرے کی نہیں حاضر میں مناظرے کمانا ہے مجادلہ اور ہم لڑائی کے مور میں نہیں ہیں ہم ان احمقوں سے نہیں لڑتے ہم لڑیں گے روس سے لڑیں گے یہودیوں سے لڑیں گے ہنوس سے لڑیں گے کوڑے شیتانوں سے ان کو بات ہم سمجھائیں یہ بڑے خردہ ہے ان سے بات کریں گے میں نے پیش تک کی ہے کہ ہر مشریف کے آئندہ کو ہم دعوت دیتے ہیں ہم بلائے اور یہاں کے ہال میں ایک کانفرنس رکھی جائے بیت اللہ کا اور مسجد نبوی کا امام جج بنے صدر مملکت اس کی صدارت کرے ٹیلی کاسٹ ہو مواصلات کی تیاروں پر پوری دنیا اسلام اس کو سنے تو ناطے لاؤ میں قرآن لاؤں گا دیتا ہوں لیکن اگر ہم تمہیں جھوٹا دباؤ دے دیں اگر ہم تمہیں دوسرا دباؤ دے تو ہم تمہیں گولی نہیں ماریں گے ہم گولی تمہیں کافی بات دیں گے تم توبہ کر لو اور اپنے عقائد کی اصلاح کرو خون چوستا ہے اور مچھر بھی خون چوستا کٹمل لو لوہان ہے اور مچھر گلوکار ہے یہ بھائی بھائی نوجوانوں نے وہاں نعرے بلند کر دیے انہوں نے باتوں بلند کر دیے کھٹمل مچھر بھائی بھائی آگے میں نے پیمند لگائی ساری آفت انہیں سے آئی اب اگر دی بے آرام کر دیا یہ ٹھیک ہے لیکن کایا کلک جنس یہ نہیں ہے کایا پلٹا کرتے ہیں محمود الحسن کے بارے کایا پلٹا کرتے ہیں شیخ اسلام کے بارے اور شہید حریت اسماعیل شہید کے بارے یہی تو وجہ ہے کہ جب بھی کوئی باطل کے خلاف تعریف کری تو قیادت انہیں کو کرنی پڑی یہ مہی سجب جب مقتدی تو بن گئے لیکن امامت ہمیشہ علماء دیوبند کے حصے میں اس لیے اگر متا ہوں کہا جاتا چور بازاری کے آدھی مجرموں کے لیے گنجائش نکل آتی یہ کہتے بڑی چابی تو اس کے پاس ہے لیکن چھوٹی چابیاں سارے بزرگوں کو لا کر یہ بھی اللہ کے پیار میں بات سنو قرآن پاک کی صداقتوں پہ قربان جاؤ پاس ہے کی چابیاں کوئی نہیں جانتا مگر لگائیے نا کوئی نہیں جانتا مگر ہی درد اور دیجیے تج بیمار پشپائے کارن نصیب ہو جائے کیونکہ نادان اور ان پر قوم کے دل و دماغ میں مذہبی کلی ڈنڈا کھیلنے والوں کا خیال ہے اللہ بھی تو قرآن کے متوالوں شیخ القرآن کے رضاکاروں ذرا درد لگاؤ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسے جاننے والا انبیاء اولیاء صلحاء ہتھیوں وہ اتنا جانتے ہیں جتنا وہ بتائے وہ نہ بتائے وہ نہیں جانتے اور میرا میرے اخلاق کا میرے قابل کا یہ ایمان ہے کہ خدا نے سب سے زیادہ بتلایا ہے اپنے محبوب کو سب سے زیادہ علم بتا دیا ہے اپنے محبوب کو کسی کو چپکی سے دیا کسی کو لت بھر دی کسی کو یوں دیا لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی تو اللہ نے جھولیاں بھر بھر کے عطا دیا مگر اللہ بول قرآن میں ہے تر بر میں ہے بہر میں وما تک تم والا کا محافظ درختوں سے خزاؤں میں پتھر کے موسم میں درختوں سے گرنے والا کوئی پتا ہے نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو اور دھرتی سے اگنے والا کوئی دانا ایسا نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو اور راوت پنڈی کے دوست میں تو یہ بھی کہا کرتا ہوں ہر اگنے والے تالی کو خدا جانتا ہے اور ہر اگنے والا تانا خدا کو بھی جانتا ہے جب دانا اگتا ہے نا دھرتی سے تو پہلی کوپر سیدھی ہوتی ہے کسی صاحب نظر صاحب دل نے کیا خوب کہہ دیا ہر دیا ہے زمین یا بہدہ لا شریف کا ہو یا جب کوئی دانا زمین کا اگتا ہے بیان کرتے ہوئے اٹھتا ہے کہ وہی ہے بس اس کے سوا کوئی نہیں یہ ننی سی کوپل خدا کی توحید کا اعلان کرتی ہے لیکن ڈھائی من کے شوربے کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی مات گیا آج تم میرے ہاتھ سے ہاتھ رکھ کے وعدہ کرو میں بھی وعدہ کرتا ہوں تم بھی وعدہ کرو جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے اس وقت تک مدینہ نہیں جائیں گے عثمان کے خون کی یہ ہے قبر و منزلت سے ہمبر کی نگاہ میں سرکاری اللہ نے تم نے فرمایا میں بھی وعدہ کرتا ہوں تم بھی وعدہ کرو جب تک کے خون کا بدلا نہیں لیں گے مدینہ نہیں جائیں گے بحث شروع ہوئی ابھی ریک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ پر بیٹھ کرنے والے تحفظ اور اپنا دایا ہاتھ اوپر رکھتے ہوئے فرمایا یہ یوں سمجھ لو کہ تمہارے بھائی عثمان کا ہاتھ ہے کے خون کے لیے آپ نے وعدہ کیا ہے جنہوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر ہم مدینہ نہیں جائیں گے یہ وعدہ انہوں نے گویا اللہ سے کر لیا یہ خدا سے ان کا تک کھو دیا آپ نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا اب تارا نے فرمایا میری رحمت کا تقاضا ہے کہ اب میں عثمان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دوں فرمایا یہ جو اوپر والا ہاتھ ہے بولا یہ اللہ کا ہاتھ ہے پھر فرمایا تب تک رضی اللہ ہوا تعداد راضی ہو گئے ہیں